حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو مقابلہ کرنے والے گھوڑوں میں اپنا گھوڑا داخل کیا اور اس کے جی جانے کا یقین نہ ہو تو یہ جوا نہیں ہے اور جس نے ان میں اپنا گھوڑا داخل کیا جبکہ اسے یقین ہو کہ یہ جیت جائے گا تو یہ جوا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اناسی